خدا کی قسم دجال آئے گا امریکہ سے زیادہ طاقتور ہوگا یہ دلائل دینے والے حکمت حکمت مسلیت مسلیت مسلیت جا کے اس کو سجدہ کریں گے میں جولی پھیلا کے اس مجمے کے سامنے عرض کرتا ہوں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا ہواؤں میں اڑے گا روزی کے ڈھیر لگائے گا سونے چاندی کے انبار لگائے گا معیشت کو ترقی دے گا طاقت کا زور دکھائے گا اپنے نہ ماننے والوں کو مارے گا جلائے گا مارنے والوں کو لڑکیاں دے گا پیسے دے گا جنتوں میں ڈالے گا نبی نے درد کے ساتھ کہا میری امت کے لوگوں اس دجال کی مت ماننا تم اللہ کے رہنا تم اللہ کے رہنا تم اللہ کے رہنا اگر میری زندگی میں آ گیا میں خود لڑنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا میرے پیچھے آ گیا میری امت کو رسوا مت کرنا آج میں ان حکمرانوں سے پوچھتا ہوں آج میں ان عقل مندوں سے پوچھتا ہوں کیا آج کا یہ آج کے یہ کافر اس دجال سے زیادہ طاقتور ہے کہ ہم گردنے جھکا دے ہم اپنا ایمان بیچ دے ہم جہاد کے معنی بدل دے ہم قرآن کو پرے پھینک دے رب کعبہ کی قسم دجال بھی آ گیا انکار کریں گے اس زمانے کے کافر کو بھی منہ پہ کہتے ہیں گردن کٹائیں گے لاشوں کے ڈھیر لگائیں گے نبی کا دین نیچے نہیں ہونے دیں گے واشنگٹن کو سجدہ نہیں کریں گے ہر دجال کا انکار ہوگا اور ایک رب کی عظمت کا اعلان ہوگا انشاءاللہ